حکیم الامت نے فرمایا حضرحم اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اہل کی صحبت کو فرض عین قرار دیتا ہوں یہ جملہ میں نے نے خود پڑھا میرے بزرگوں مجھ کو بتایا جب فرض عین ہے اور تقوا بدون، صحبت اہل اللہ نہیں ملتا تو فرض کا سبب بھی فرض ہے مقدمہ فرض کا فرض ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے جینا بھی آتا ہے اور مرنا بھی آتا ہے کتابیں پڑھنے سے جینا نہیں آتا اس لیے جب قرآن پاک کی ایک آیت اقرا بسم ربک نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو یہ حضرت والا کی خاص بات ہے اس وقت جو لوگ اس ایک آیت پر اور نبی کی نبوت پر ایمان لائے وہ تیئیس سال بعد مکمل کتاب پر ایمان لانے والوں سے آگے بڑھ گئے صحبت نبوت بفیض صحبت نبوت ایک آیت پر ایمان لانے والوں کا درجہ بعد کے لوگوں سے زیادہ ہے اسی سے معلوم ہوا کتاب سے زیادہ صحبت کی اہمیت ہے اگر اگر کتاب سے زیادہ صحبت نبوت کی اہمیت نہ ہوتی تو تیئیس سال مکمل کتاب نازل ہونے کے بعد جو صحابہ اللہ پر ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایک ہی آیت پر ایمان لانے والے آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فیضان صحبت نبوت کے صدقے میں انہیں السابقون الاولون کا لقب دیا اس سے معلوم ہوا صحبت بہت اہم چیز ہے اہل اللہ کی صحبت کو اکسیر سمجھو اکسیر کیا کہوں دوستوں اگر لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ تفصیل کے ساتھ علم یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے تو آج کوئی گھر میں نہیں رہے نہ تجارت گاہوں میں رہے گا اصل میں ہر شخص جاہل انل فائدہ ہے آج اگر صحیح فائدہ معلوم ہو جائے تو سب اپنے مدرسوں اپنی تجارتوں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یار کی تلاش میں نکل جائے لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کے پاس کم از سے کم ایک چلہ لگا لو چونکہ لوگوں کو فائدہ نہیں معلوم لہذا قاعدہ حیات سے محروم ہے دو سات کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے سبحان اللہ اشاد فرمایا ہر چند شغلے درس و فتوا و بند لیکن شبے بخانقاہ تھانہ خوش ترس مدرسہ دیوبند میں درس و فتویٰ نویسی اپنی جگہ پر ایک رات جو حقیع حکیم علمت آپ کے پاس تھانہ بھون میں گزارتا ہوں تو فتویٰ درس و تدریس کا اخلاص آپ سے ملتا ہے اگر اخلاص نہیں تو کچھ قبول نہیں کیا کہیں عجیب معاملہ ہے تربیت بہت بڑی نعمت ہے کم علم تربیت یافتہ لوگوں سے امت کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے کم علم تربیت یافتہ لوگوں سے امت کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور عدم تربیت سے بڑے بڑے قابل علماء سے کم فائدہ پہنچا ہے حاجی امداد اللہ صاحب بڑے عالم نہیں تھے اور میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے تو بڑے بڑے مجدین کے پیر ہوئے یا نہیں کیسے کیسے علماء کے شیخ ہوئے اس لیے علم کتاب کے ساتھ ساتھ صحبت زیادہ ضروری ہے اور ایک دلیل اور یاد کر لو جب غار ہرا میں اقرا بسم اقرا بسم ربک الدی خلق نازل ہوئی تو ایک ہی آیت تو نازل ہوئی تھی اس سے نبوت کاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ایک آیت نازل ہوئی جب مکمل قرآن نازل ہوگا تب یہ نبی مکمل ہوگا تو جب کتاب تھوڑی نازل ہوئی جب علم تھوڑا ہے تو نبی بھی ناقص ہونا چاہیے لیکن اسی وقت سے یہ خاص بات ہے حضرت والا کی سب الہامی ہوتی تھی ایک آیت نازل ہوئی تو علم بھی تھوڑا تھا تو نبی بھی ناقص ہونا چاہیے لیکن اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نبی بنائے گئے اور اس وقت جو صحابہ ایک آیت پر ایمان لائے تھے جبکہ پوری کتاب اللہ تیئیس سال میں مکمل ہونی تھی لیکن جو صحابہ ایک آیت پر ایمان لائے وہ سابقون الاولون ہوئے اور جو تیئیس برس میں کتاب مکمل ہونے پر ایمان لائے اس کا علم حاصل کیا ان کا علم زیادہ تھا اور سابقین کا علم ایک آیت پر تھا لیکن ان کو اللہ نے السابقون الاولون فرمایا اور بعد والے کو السابقون الاولون نہیں فرمایا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لائے تو معلوم ہوا صحبت کی قیمت زیادہ ہے علم سے اب حضرت والا فرما یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا مگر میرے قلب کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے ایسے علوم عطا ہوئے بس آپ لوگوں کی محبت کا اللہ تعالیٰ سلا عطا فرمائے بہت گہری بات ہے عرض کیا حضرت آپ کے پاس آ کر تعلق مالا قرب میں ترقی معلوم ہوتی ہے اور جب الگ ہوئے جب کچھ دن ہو جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے حالت خراب ہو گئی اور تعلق معلّہ میں کمی آ گئی فرمایا دلیل ہے آپ کے صحیح راستے پر ہونے کی شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مربی کی صحبت میں روح میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور دوری سے وہ حرارت کم ہو جاتی ہے ایک عرصے تک ایسا ہی چلتا ہے پھر اس کی جان میں خود حرارت آ جاتی ہے پھر اس کی جان میں خود چراغ جل جاتا ہے کہ بغیر صحبت کے بھی قرب محسوس کرتا ہے اور شیخ سے دوری سے بھی اس حرارت قرب میں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے بس یار سفر باید تا پختہ شوت خامی طویل سفر چاہیے کہ خامی پختہ ہو جائے سفر سے مراد سفر باطنی ہے سلوک طے کرنے سے مراد سلوک طے کرنے اس سے مراد ہے ایک عمر چاہیے ایک دو دن کی بات نہیں ایک عمر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا ضروری ہے پھر مگر تربیت کرائے تاکہ جب شیخ چلے جائیں تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لے چند دن کی بات ہے تو شیخ بھی اللہ کے پاس چلا آئے گا مرید بھی چلا آئے گا اب کوئی بھی جا سکتا ہے اگر تربیت کروا لے تو جہاں جہاں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی جہاں اگر تربیت نہیں کروائی تو ذکر میں ناگا ہو رہا ہے کبھی بد نظری ہو رہی ہے کبھی جھوٹ بول رہا ہے کبھی دھوکہ دے رہا ہے کبھی لالچ ہو رہی ہے کبھی غیر اللہ پہ نظر جا رہی ہے کبھی کیا ہو رہا ہے اس لیے شیخ جو ٹوکتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اس طرح ٹوکے گا نہیں تو پھر اصلاح کیسے ہوگی اور اصلاح نہیں ہوگی تو شیخ چلے آئے گا اور پھر حرارت نہیں رہے گی اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اچھا۔ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھائی میرے دوستوں میں کوئی بھی ایک ایپ ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کو بتا دیتے ہیں اور کوئی بھی ہمارے پیر بھائی وغیرہ اس میں کوئی ایپ ہوتا ہے تھوڑی بتا دیں اگر کوئی بہت محبت کرے گا تو صرف اطلاع کر دی جائے گی پیچھے تو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے اللہ معاف فرما دے ماشاء اللہ کل ہمارے دوست مولانا زاہد شاہ فیصل صاحب میرے احباب میں سے ہیں مجھ سے بیت تھے نواب شاہ کے تھے اتنے عرصے ہسپتال دعا کروایا تھا تو ان کا کل انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے پھر بہرحال ان کو نواب شاہ منتقل کیا کراچی سے کرنا نہیں چاہیے نا انہوں نے کیا بہرحال تو مولانا زاہد کی اہلیہ کے ماموں لگتے تھے اور ان کے کافی خاندان والے مجھ سے بیت میں مولانا زاہد سے کہا آپ جائیں وہاں پہ نا تاکہ منکر کیونکہ مجھ سے تعلق ہے منقرات وغیرہ نہ ہو بدعات نہ ہو تو ماشاء اللہ مولانا زاہد گئے <clears throat> اور جب قبر میں دفنا دیا تو ماشاء اللہ انہوں نے بیان شروع کر دیا کفا بل موتی واحض <laughs> بہت سب سے بڑا سبق ہے اور خوب درد دل سے بیان کیا اور وہاں پہ پھر <clears throat> فتح محمودیہ میں بھی لکھا ہے حضرت والا نے فرمایا لوگوں کی اصلاح یعنی اس میں اچھا موقع ہوتا ہے سب لوگ جب سو سے زیادہ احباب تھے مرد تھے قبرستان میں تو قبلہ رخ ہو کے دعا کروائی اسی میں سب دعا میں بھی سب باتیں کر دی ٹی وی سے بچنے کی <laughs> اور رو رو رو کے دعا کروائی ویسے قبر کے پاس ہاتھ اٹھانے نہیں چاہیے مگر اس میں گنجائش ہے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں ماشاء اللہ مولانا زاہد نے پندرہ منٹ کی تقریر کی وہاں پہ قبرستان میں <laughs> سو لوگ تھے ماشاء اللہ بہت درد سے بیان کیا اور وہاں کے منقرات میں شریک نہیں ہوئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے نا قبرستان جاتے ہیں زور یعنی قبروں کی زیارت کرو اس سے آخرت کی یاد آ جائے گی وہاں اگر نبی سعد اسلام بھی جب کوئی دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے تو نصیحت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قبرستان میں جب وہ اس کو دفنا دیا جاتا تھا تو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے میں نے کہا آپ بھی سنت کو زندہ کریں ماشاء اللہ خوب درد دل سے سارے بیان داڑھی کا مسئلہ لکھنؤ کا مسئلہ گناہوں سے بچنے کی باتیں موبائل کا فتنہ سب بتا دیا اس نے یہ ضروری بات ہے بعض لوگ گناہ کے تقاضے پر عمل کر کے اس تقاضے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اب عورت سامنے آ کے سامنے آ گئی اب بول رہے ہیں ہیں چلو دیکھ لیتے اب تقاضا ہو رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تم معافی دینے والے نہیں اس وقت اللہ کا حکم سامنے آ جائے کہ آنکھوں کا زنا ہے تو گناہوں کے تقاضے پر عمل کر کے ویڈیو گیم کا دل چاہ رہا ہے چلو کھیل لیتے ہیں خبر نامے کا دل چاہ رہا ہے کرکٹ میچ کا دل چاہ رہا ہے جو بھی دل چاہ کر لو سمجھتے ہیں اس پہ عمل کر لیں گے تقاضے کمزور ہو جائیں گے سمجھتے ہیں گناہ کر لینے سے یہ تقاضا اور خواہش کم ہو جائے گی یہ سخت دھوکہ ہے ہر گناہ سے گناہ کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے صرف تھوڑی دیر کو کمی آتی ہے پھر پہلے سے بھی زیادہ آگ بھڑک اٹھتی ہے گناہ کو گناہ سے کم کرنے کا خیال ایسا ہے جیسے پخانے کو پیشاب سے دھو کر آدمی سمجھے کہ پخانہ کی گندگی کم ہو جائے گی ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کبھی پاک نہیں ہوتے اس لیے ہمت کر کے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں اگر کبھی مغلوبیت ہو مغلوبیت سے مراد اگر کبھی گناہ کر بیٹھیں یہ بہت سے لوگوں کو بہت ہی اردو بہت ہی کمزور ہے اگر کبھی مغلوبیت ہو اور نگاہ خراب ہو جائے تو کم از کم چار رکعت نفل اور کچھ صدقہ و خیرات کریں خوب اللہ سے توبہ کریں اور جب طبیعت میں گناہوں کا تقاضا ہو فوراً ہمت سے کام لیں خوب دعا کریں دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے خوب پناہ مانگیں یعنی اللہ سے مدد مانگے اور اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں مصروف ہو جائیں یا کسی اچھے دوست سے ملاقات کر کے دل کو بہلائیں اچھے دوست سے مراد نیک اللہ والا ورنہ اس سے بہتر ہے حضرت والا کی کتاب پڑھ لیں حضرت والا کا بیان سن لیں یا بیوی بچوں کے لیے سودا اور ضروری کاموں میں لگ جائیں اس طرح نفس کا دھیان اور خیال کی تیزی اور میلان کمزور ہو کر مغلوب ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا یہ اس کا بڑا ہی کام کا ہے کہ کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے اس کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے نظم بھی کر دیا اور اور سب حکیم الامت کے اشادات ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ذرا دیر کو یہ خیال ذرا دیر کو تو لے خیال چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی بس خیال ہٹا لیں اور فرمایا اس مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے اپنی طرف سے تمام عمر یہ غم برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے عاشقی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار کے نیچے اپنی ہر خواہش نفسانی کی گردن رکھ دے اور نفس کو گناہ نہ کرنے سے اور آنکھوں کی حفاظت سے جو بھی تکلیف ہو خوشی خوشی برداشت کرے یہ جہاد اکبر کا شہید ہے یہ جہاد اکبر کا شہید ہے اگرچہ زندہ ہے میں باطن میں اس کی شہادت کا بازار گرم ہے سبحان اللہ تیرے حکم کی تیخ سے میں ہوں بسمل تیخ کہتے ہیں تلوار کو بسمل تڑپنے کو جیسے مرغی تڑپتی ہے تیرے حکم کی تحق سے میں ہوں بسمل شہادت نہیں، میری ممنون خنجر ایک مرتبہ کافر کی تلوار سے شہید ہونا آسان ہے مگر اس جہاد اکبر سے نفس کو تمام عمر اپنی بری خواہشات پر حکم الہی کی تلوار کھانی پڑتی ہے کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے اس بیماری کا علاج مکمل مکمل علاج کسی اللہ والے کی نگرانی میں کرانا چاہیے مرشد کامل جو متبع سنت متقی اور کسی کامل کی طرف سے مجاز بیت بھی ہو ایسے مریضوں کو ان کی صحبت میں کچھ دن رہنا پڑتا ہے یہاں تک کہ دل کو اللہ کا خاص تعلق عطا ہو جائے اتنا رہے جس کو نسبت بات نہیں کہتے بہت سے لوگ ایک بیان سنا اصلاح شروع کروا دی <laughs> اب وہ بھائی بد مزی سے بچنے کا بتائیں گے تو کہاں سے اصلاح ہوگی ایک عرصہ رہے تو رہیں گی ساتھ تو رہیں گی ساتھ رہنے سے تعلق ماننا حاصل ہوتا ہے پھر باقی گناہ سے بچیں گے اور خواتین یہ کہ مستقل بیانات سنتی رہیں تو پھر ان کو تعلق اللہ حاصل ہو جائے گا تعلق مع اللہ تعلق نصیب ہو جانے سے سالک کو حفاظت نفس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے جملہ معاشی سے احتیاط کے لیے حکیم الامت نے دو جملوں کا ایک نسخہ بیان فرمایا کہ گناہ ہونے سے پہلے تو پوری ہمت سے نفس کو روکے جان لگا دے کہ مر جاؤں گا ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا جان لگا دے اگر شامت نفس سے گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں الہا و زاری کے ساتھ دعا سے بارگاہ حق میں اپنی حفاظت کی درخواست کرتا رہے سجدے کی جگہ کو اپنے آنسو سے تر کرتا رہے اگر آنسو نہ نکلیں تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کریں دعا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے فضل اور رحمت کا ذریعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ہم لوگوں کو بچایا ہوا اس وقت زیادہ مانگنی چاہیے حضرت کو دیکھیے ہمارے موجودہ شیخ کو کیسے عشاء کے بعد اور اور بھی لمحات میں رو رو کے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں کہ اللہ وہ جو بھی مانگتے ہیں ہم تو یہ مانگتے ہیں اللہ استقامت دے دے گناہوں سے حفاظت دے دے ہمارے ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما عربی والی جو دعا یا یا قیوم کا والی اور اس وقت اللہ سے خوب مانگے یہ اللہ کی فضل رحمت کا ذریعہ ہے اللہ کے فضل ہی سے بندہ گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے اور احکامات کو بجا لا سکتا ہے معرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اے اللہ اگر گناہوں کے ہزاروں جال اسباب ہمارے قدموں کے سامنے ہوں لیکن اگر آپ کا فضل ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کچھ غم نہیں اور فرمایا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نہ ہونے سے ہرن کا شکار کرنے والے خود جنگلی سور کے منہ میں شکار ہو گئے اس لیے کبھی اپنے تقوا پرہیزگاری پر ناز مت کریں ہر وقت ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے فریاد و نالا اور آہو زاری کرتا رہے اپنے زور پر کچھ نظر نہ رکھے اپنی کامیابی کو زاری پر موقوف سمجھے کہ زاری کروں گا اللہ سے روں گا اگر اللہ اپنا لطف و کرم مدد ہٹا لے تو ہاتھی اور شیر جیسا مضبوط دیندار بھی پسل کر تباہ ہو جاتا ہے آہ اللہ ہماری فات فرمائے بہت گہری بات ہے ہاتھی اور شیر جیسا دیندار مضبوط دیندار پھسل کر تباہ ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل و کرم کو ہمارے ساتھ ہمارا نگہبان اور غمخوار بنا دے تو پھر مچھر جیسا سالک اور کمزور سالک اور دیندار مچھر جیسا دیندار بھی جو بالکل پہلی سیڑھی پہ اس نے قدم رکھا ہے منزل قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز و گامزن ہو جائے گا اور اللہ کا ایک اپنا فضل و کرم ہو جائے اور بڑے بڑے نفس و شیطان کے مکر و تدبیر کے جانور اس کی ہمت کے شیر کے سامنے ایسے بھاگتے نظر آئیں گے جیسا کہ آپ نے کسی جنگل میں شیر کے سامنے ہرن اور چیتوں اور بارہ سنگوں جیسے تمام بڑے بڑے سنگوں والوں جانوروں کو بے تحاشا بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ حضرت والا کتاب ہے اصلاح اخلاق میں بالغین کی اصلاح کا طریقہ حضرت والے بتایا ہوا یہ جو بالغ ہو گئے ان کی اصلاح کیسے ہوگی اب اس بیماری شیطان جو ہے بیماری اس بیماری میں بہت مایوسی کا حملہ بہت کرتا ہے یعنی جب سالک ایک زمانہ ذکر و فکر یعنی بہت لوگ ہو گئے بہت عرصے سے بہت ماشاء اللہ تو اب کیا ہوگا مایوسی کا حملہ کرتا ہے ایک زمانہ ذکر و فکر صحبت اہل اللہ کے باوجود بھی نفس کے اندر برے برے تقاضوں کو محسوس کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہائے اس راہ میں ہمارا گزارا ہی نہیں ہے حالانکہ اس راہ میں ایسوں ہی کا گزارا ہے یہ ہجڑوں کا رستہ نہیں ہے یہ مردوں ہی کا رستہ ہے نافرمانی کے تقاضوں کو روکنے ہی کا نام تو تقوا ہے اگر یہ تقاضے نہ ہوں گے تو تقوا کا وجود کیسے ہوگا لہٰذا تمام عمر مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے لیکن یہ مجاہدہ آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر بد پرہیزی یعنی بد نگاہی سے یہ تقاضے شدید ہو کر پریشانی کا باعث ہوں تو یہ آپ ہی کا قصور ہے راستہ تو مشکل نہیں تھا آپ نے مشکل بنا لیا بہرحال کسی حال میں بھی ہمت نہ ہارے خواجہ صاحب نے خوب فرمایا نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے کبھی شیطان اس طرح بھی نا امید کرتا ہے کہ تجھ جیسے بار بار توبہ توڑنے والے کو کیا انعام و قرب راہی ملے گا تجھ جیسے نالائکوں کو اس دربار عالی سے محرومی ہی رہے گی یہ تو پاک بازوں کا راستہ ہے جواب اس کا یہ ہے بے شک توبہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہمارے لیے کوئی اور بارگاہ بھی تو نہیں ہے کوئی اللہ بھی تو نہیں ہے جہاں ہم چلے جائیں سوائے اللہ کے ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے اگر وہ صرف پاک بازوں کا رب ہے تو ہم گنہ گاروں کا کیا کوئی دوسرا رب ہے جس کو ہم پکاریں ہم بھی انہی کے ہیں معافی گریا زاری کر کے ہم ان کو راضی کر لیں حکیم الامت نے فرمایا توبہ کرنے والے اگر کاملین میں نہ اٹھائے جائیں گے تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے حدیث شریف میں ہے اے اللہ آپ کی عطا کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کہ مایوسی کی کیا بات ہے بس اللہ کی رحمت سے فریاد کرتا رہے جو کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل ہی سے ملتا ہے یہ تقریر صرف نا امیدی سے بچانے کے لیے نہ کہ گناہوں پر دلیری اور بے باکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تو ایسے ڈرنا چاہیے جیسے کوئی سانپ ہو جیسے کوئی بچھو ہو اپنی اصلاح کے لیے خود بھی اللہ سے دعا کرتا رہے اپنے احباب اور اکابر سے بھی دعا کراتا رہے بالخصوص اپنے دینی مربی اور شیخ سے بار بار دعا کی درخواست کرتا رہے یہ بہت اچھا شعر ہے بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں گرچے کرتے ہیں بہت سے نالا و فریاد ہم مراد یہ ہے ایک نالا یا ایک فریاد بھی جس دن قبول ہو گئی کام بن جائے گا ورنہ ہر دعا اور نالا وہاں تک پہنچتا ہے یہاں پہنچنے سے مراد قبول ہونے کے ہیں اور سب سے کامیاب علاج کسی مسئلے سے تعلق قائم کرے اپنی اصلاح سے متعلق تمام حالات کی انہیں اطلاع کرے اور جو مشورہ وہ دے ان کو دل و جان سے اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ نام رکھ سکتے ہیں اس میں حضرت نے فرمایا آپ دیکھ لیجیے اب دعا کر لیتے ہیں اللہ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ابھی ہم نے پڑھا کہ بڑے سے بڑے شعر و دین ہاتھی جیسے اور شیر جیسے دیندار بھی اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو بالکل مچھر ہو جاتے ہیں اللہ ہم پہ فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے آپ کے فضل کے ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر گھر آخری سانس تک ہم محتاج ہیں اے اللہ اگر آپ کی رحمت کا سایہ نہ ہو آپ کا فضل نہ ہو کرم نہ ہو تو اے اللہ پل بھر میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں اے اللہ ہمیں آخری سانس تک مرتے دم تک اپنے رحمت کے فضل و رحمت کے سائے میں رکھیے اور اے اللہ ہمیں آخری سانس تک اپنے شیخ سے وفاداری کرنے کی ان کی صحبتوں میں جانے کی توفیق عطا فرماتے رہیے میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما دیجیے ان کی زندگی برکت عطا فرما دیجیے فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ فرما دیجئے جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا حضرت شیخ کو ہم سے خوش فرما دیجئے اے اللہ ان کے ان کا ذرہ برابر ان کا دل مقدر نہ ہو سے اے اللہ آپ راضی ہو جائیے ان کو ہم سے خوش فرما دیجئے اور ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں مطلب ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتے ہیں مطلب اللہ والا یہی چاہتا ہے کہ ہم اولیا صدیقین کی آخری سرحد پہ پہنچ جائیں ہم تو ہیں نالائق مگر آبی حضرت والا نے فرمایا کہ کوئی مچھر جیسا سالک بھی ہو بالکل کمزور اللہ کا فضل ہو جائے تو بڑے بڑے شیروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو یا اللہ آپ ہم پہ فضل فرما دیجئے ہماری ماں بہن بیٹیاں جو سن رہی ہیں ان پہ ہی فضل فرما دیجئے وسوسوں کو ذریعے معرفت بنا دے اپنی یاد اور اپنا خوف بنا دے اللہ آپ کا شکر ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے آپ نے شیطان کے مکر و قید کو صرف وسوسوں تک محدود رکھا ہم الرجیم پڑھتے ہیں ہم آمن تو بلّہ و رسول ہی پڑھتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے حملوں سے حفاظت فرما معاشرے اور سب غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے نفس و شیطان کی اور معاشرے اور سارے عالم کی غلامی سے نکال کر ایسا رنگ چڑھا دے ہمارے اوپر کہ دنیا بھر کے گمراہ کن ایجنسیاں اور گمراہ دنیا بھر کے گناہ کے نئے نئے طریقے ہمیں آپ سے ایک اشاریہ جدا نہ کر سکیں یا حی و قیوم برحمتی کا نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم ارحمنی بت... اللہم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين هماما اے اللہ اللهم فقهنا في الدين وحببنا الى الناس دین پہ استقامت دے دے اصل تو دل ہے دل کی اصلاح مقصود ہے ہمارا دل بنا دیجئے ظاہر بھی سوار دیجئے باطن بھی سوار دیجئے شاہ فیصل جن کے لیے روزانہ دعا فرما کر رہے تھے یہ توفیق اللہ دے رہے تھے اے اللہ آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ان کی مغفرت فرما or ، ان کو ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے درجات بلند فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما بدا تیجا چالیسواں سے بچا لیجیے اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو خاتمہ ہم سب کو ایمان پہ فرما دے شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما اور جنت المقی میں ہارا متفن بنا دے اے اللہ اور اس سے پہلے دین کے سارے عالم میں بڑے بڑے کام ہمارے پیارے شیخ کے ساتھ پھرا دیجیے سارے عالم میں اور سارے عالم میں حضرت والا کے ساتھ دین دین سیکھنے کی توفیق سے نوازش فرمائیے اور عاشقوں کی جماعت نصیب فرمائیے سچے تقوا ہوں علماء ربانین کے ساتھ نصیب فرمائی ہے یا اللہ مشرق مغرب شمال جنوب میں جن لوگوں کو اس فقیر سے مناسبت ہو یا جن لوگوں کو ہمارے شیخ سے یا جس اللہ والے سے جہاں جس کو مناسبت ہو وہاں جوڑ دیجیے اور آپ راضی ہو جائیے اور اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے روزانہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ہم پہ نظر عنایت فرمائیے دنیا کے سارے کام بنا دیجیے جہاں جہاں پریشانی ہے سب دور فرما دی میری بھی میرے دوستوں کی حاضری غائبات کی اللہ آپ تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں اے اللہ ہمیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ خوشیاں دکھائیے ہر غم سے بچائیے ساری پریشانیوں کو عافیت سے بدل دیجیے سارے جتنے جو بیمار ہیں ان کو صحت سے بدل دیجیے ہر بیماری کو صحت سے بدل دے یا اللہ ہر تنگی کو فراخی سے بدل دیجیے اور اس میں ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان نہ ہو بہت سے لوگوں دعاؤں کی فرمائش کی ہے امید رکھتے ہیں کہنا چاہتے تو نہیں کہہ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیں جو لوگ بیانات سنوا رہے ہیں سن رہے ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے جو مستورات سن رہی ہیں ان کی بھی خوب جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور اللہ آپ راضی ہو جائیے بہت دعاؤں کی فرمائش کی تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے محروم نہ فرمائیے خاتمہ ایمان پہ فرمائیے آج کے دن کے سارے کام بنا دے ہر مشکل سے نجات دے دے اے اللہ آپ جس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے تقوا والی حیات بنا نصیب فرما کے توبہ والی حیات نصیب فرما کے اپنا دوست بنا لیجئے اور اللہ دوست کوئی کوئی پریشانی آتی ہے تو دوست گہرا دوست اگر کوئی ہوتا ہے اس کا کام میں مدد کرتا ہے اے اللہ اپنا ہمیں گہرا دوست بنا لیجئے اور شیخ کو ہمارا خلیل بنا دے ہمیں شیخ کے دین پہ فرما دے انسان انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور شیخ کو ہمارا گہرا دوست بنا دیجیے ہماری نظر ہر وقت ہمارے پیارے شیخ حضرت والا قطب زمانہ اے اللہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دان عالیہ پر ہو کیونکہ دین میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا چاہیے تو وہ تو بہت ہی آگے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ان کو نظر بس سے بچائیے ہمیں بھی ان جیسے اخلاق معاملات اور نصیب فرمائیے ان جیسا تقوی کا کچھ ذرہ ہمیں بھی دے دیے درد دل ہمیں بھی نصیب فرما ان کے ساتھ سفر و حضر میں رہنے کا غیب سے انتظام فرمائیے حقوق واجبہ کے اور مشوروں کے ادا کرنے کے ساتھ جوش میں سفر نہ کریں بلکہ شیخ سے مشورے پہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ فضل فرما دی عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما وصلی اللہ علیہ نبی اور سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما چوٹیوں پہ رحم فرما دے بلوں میں آسمانوں پہ جتنے پرندے ان پہ رحم فرما جنگلوں میں جتنے جانور ہیں ان پہ رحم فرما کافروں کو بھی ہدایت دے دیے بیت المقدس حرمین شریفین روز روزہ مبارک کی حفاظت فرما اور سارے عالم کے جتنے مظلوم مسلمان شام عراق برما بنگلہ دیش ہندوستان جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی مدد فرما دیجیے امریکہ کینیڈا میں جہاں جہاں مسلمان دین پہ چل رہے ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور مشکلات ہو رہی ہیں ان سب کی ہر عالم میں جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں پاکستان میں بھی کراچی میں بھی سب کی عالم سب عالم کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائیے کراچی کے حالات پہ رحم فرمائیے اور ہم سب کو عافیت و ادا فرمائیے ہر فتنے سے حفاظت نصیب فرما دیجیے وصلی اللہ علیہ نبی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بن تو نہیں کیا